Sangam رکھنے کا لیکن اللہ تعالی کا احتفاق رکھنے باوجود اللہ کا علم اللہ کی مارفت نہیں رکھتے جس طرح دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے یا حکمران اس واسطے اللہ کی ذات کا وہ عقیقہ جو پیغمبر نے حکومت ہے معلوم ہوتا نہیں یہ عقیدہ جڑا جو پیغمبر بیان کرتے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اس طرح کا عقیدہ تو کسی دنیا کے خطے اتنے کسی مدد لائی نہیں اللہ مبارک باد دے کہ جس وقت اصا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے بھیجے وقت ساری دنیا کے اس گمراہی چھا چکی نہ کوئی تری کا علاقہ محفوظ تھی گمراہی نہ کوئی خشکی کا علاقہ محفوظ عقیدے خراب اللہ کی ذات کا پہچاننا یہ کوئی نہیں رسول نو نہیں کوئی پہچان کتاب آخر ایک لاکھ چبی ہزار پیغمبر گزرن کے باوجود اس طرح فساد پایا جی کہ زہر الفساد ہو پھر بڑے بن باہر بے واپس بند ہے دینا ہر دنیا کے خطے کے اندر بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہو گیا اس واسطے اللہ کو عقیدہ رکھنے کے باوجود اللہ کا علم سے اللہ کی مارکت انہوں پہچان نہیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی حاجت روائی کے لائق نہیں کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں اللہ کی ذات ہی سب کچھ کہتے سن ماں سنے نا پھر ملت بلک آخرا آج تک دنیا کے کسی مذہب ہوتے یہ عقیدہ نہیں دیکھا کہ اللہ یہ تھا ان چلے جاتا اس سے معلوم گا کہ محمد نے خدا کا عقیدہ بھی کوڑوں کرتے ہیں اس واسطے ایک دن مشرقین نے یہ بھی کیا پیغمبر کا سلام تو اپنے خدا کا سانو پتا کہ دس وہ نسب نامہ سے ذکر کر پی کون ہے خدا کا احتجاج بھی رکھ دے وقت بہت مشکل آ جائے نا کوئی پھر خدا ہی حل کر اس کے باوجود کہنے لگے ان سب لگا اے محمد سارے سامنے اپنے خدا کا نسل نامہ تو پیش کرو جس کا مطلب ہے کہ خدا کا باپ کون تھی خدا کی ماں کون تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اسلام کے سورج اخلاص نازل فرمائی کہ کل ہو اللہ ہو حد انہوں نے کہو کہ اللہ کی ذات سے جگتا ہے بے فکر ہے وہ نسب کے نا انسانوں پہ ہوں گے جانوروں کے گے خدا کا نسب نام انہوں ہو اللہ کی نظیر ہی کوئی نہیں مشری کوئی نہیں لم زیاد و لم سات نہ انہوں کسی نے جنے نہ اس نے کسی بھی چلے مل رہو کو ہوا ہاتھ کو جی سے کف ہی کوئی نہیں کوئی نظیر کوئی دنیا کے اتنے نہیں کچھ اچھا ہے گیتا کی اللہ کی ذات سے بھی انہوں نے کہہ دیتا کہ کا رسم نامہ بیان کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عقیدہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیتا اس کے اندر یہ ہے کہ ہر چیز خدا کے حساب ہے زم کے بغیر وہ مشیت کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہک سکتا جو کچھ انسان چلتا پھرتا کرتا اللہ تو ٹھیک نہ رہے تو یہ بھی نہیں کرتا اللہ کی دیکھی ہوئی کہ ادا کی چیز اللہ کی ذات سے ہو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحج القیوم وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا میرا ہے نہیں محدثین نے مفسرین نے بیان فرمایا کہ حج دے تے قیوم دے یہ نہیں میرا کہ وہ زندہ تے قائم ہے بلکہ حجر قیوم دے میں نے یہ ہے کہ جنہوں زندگی ملی ہے انہوں نے اللہ ہی زندگی کر دیتی قیوم وہ آپ بھی زندہ ہے دوسرے بھی زندہ اور سے ہی رکھے ہیں کئی آپ قائم ہیں دوسرے بھی قائم وہ ہی رکھتا ہے اللہ بھی بات نتیجہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے دن جس وقت حضرت آدم کی پشت کی روح پیدا کی اگر وہ حالات اللہ تعالی نہ پیدا کر دے تو شاید دنیا کے خدا کا عقیدہ ہی کوئی نام کر وہ کی تھی فرمایا آدم کی اولاد جتنی ہونے والی تھی ساریا روح جو قیامت تک پیدا ہوئی نے ایکو واری پیدا کر دی کوئی روح پہلا نہیں پیدا ہوئی حضرت آدم کی اولاد میں سب دیا روح دل پیدا جا کہتے ہیں سبھی سلام کی روح جہی ہے قطب تھی یا بلا جگہ سے سب پیدا دل روح پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں روحان خاتم کر کے کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب سب روح سمجھتی سن سنتی سن تو سب نے بول کے کیا جی کہ کالو بلا کیوں نہیں جانتا تو ہی ساڈا رب آ جڑی انہوں کی پیدائش کے وقت انہوں کے کنوں میں آواز پائی سی کہ اللہ ہی رب ہے سب کا وہ انسان نو خدا کا انکار نہیں کر گے یہ انکار کرے بھی نا کہ مصیبت کے وقت پھر وہ جاگ پاؤں جہے خدا کے بھی منکر ہوتے ہیں انہوں کے اندر بھی جو ہے تکلیف آتی ہے مصیبت آتی ہے وہ عقیدہ جڑا پہلے دن دماغ کے اندر رکھ دیتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے بڑے سے بڑا منکر وہ بھی مصیبت کے وقت بھی کہہ کر تو سنے آ نا کہ شکالر جس نے ایلان کیا تھی روس کے بادشاہ کہ اصا آسمان سے راکٹ بھیجے تھے کہ آسمان کی مخلوق دیا تصویر لے کے آمن فوٹو نہ دے آمن سارا آسمان سارے علاقے پھر آئے مسلمانوں کا خدا کا فوٹو نہیں گریا خدا کا فوٹو کو خدا کی بات مسلمانوں کا خدا کو آسمان کو خدا نو نہ روس بھی کیوں خدا کے بھیجے ہوئے جی نا نبی سن انہوں نے مذہب نو کھجے مار کے روح بھی چکا ایڈا بازی سے سر کا شادی جڑا ہے پاس آؤں گی نہیں جی کہ خدا بھی کوئی ہے تو پتا کہ جس ویسے جرمن دیا فوجا نے ماسکو سے حملہ کیا اخبار کی پڑھا چاہتے چھپا کہ سکالن نے اعلان کیا جن مذہب روس میں عیسائی یہودی مسلمان سارے اپنی اپنی عبادت دے حکم حکم دتا کے دروازے کھول کہ اللہ کو دعا کرو اللہ روس نو بچا دے ہم سجے خدا ہی وہ ہے نا سکے میں دن کے محسوس رب آ ہاں کے نہیں جڑا بچہ پیدا گا مسلمانوں کے اندر یہ سنت کہ پیدا ہونے والے بچے کے کان میں آزام دیتی ہے جس طرح انہوں روحان پیدا کر کے تے دماغ میں خدا دی پھینکی کی نا اسی طرح بچے کے کن بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پوری آزاد کن میں چھانپ کہ اس دماغ اس سے پہلا اثر جناب خدا کی بات نیت کا یہ دنیا سے ہوئی ہے کہ وہ شکاری جس نے کیا تھی کہ دعا کرو اپنے اپنے مذہب کے مطابق خدا روس نو بچا دے ہوں کتوں نظر آ گیا روس کہ جس ویلے مرن لگا سی روس دیا اخبار نے ہی لکھا سی جان کیا روس سکالن مرتا سی پیا منہ دستے کے الفاظ جاری سن اللہ منو معاف کر منو معاف کر روس کے اخبار میں کیا ہے کون ہے اللہ کی ذات سے مسلم کے انکار کرتے ہیں اور نہ گیری کرتے ہیں جتنا چیز خدا کی جی، حاجت نہ ہے نانو پھر بڑے باہر کھانا پیتا طاقتور صحت مند آدمی سمجھو مطلب خدا جی کا بھی تو یہ نہیں پتا صحت بھی اسے بھی دیتی ہے کھان پیت کے علاوہ بھی اسے بھی پیدا کیتی ہے ہزم کرتا ہے گیزا میں پیٹ کے اندر وہ بیماریاں لاتا ہے وہ ہوئی شفاواں

ایک کسی مصیبت نازل کرنے کہ مصیبت کے وقت بھی جنہ کے دل نرم ہو کے خدا کی طرف چک جان گے تو یہ طبیعت ایمان بہ ہو اللہ پھر کہتا مہربان کہ اے طرفوں اعلان ہوتا ہے کہ مصیبت چیزوں کے بچے مقصد ہونا ضرورت پہ خدا کی ندیوں سے ایماندار پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا نا دو نہ جڑی یہ اصل انسان کے واسطے نقصان سے آنے مقبول انی من اللہ فرمایا دو اللہ دیا ایسا نے جیسے بہتے لوگ نے نا گھر سارے نہیں کچھ ادا کے بندے بھی ہوتے مقبول من اللہ بہت سارے لوگ خسارے بھی رہتے ہیں آگے بھی رہتے ہیں نقصان بھی چلا جائے گر گیا وہ جو نہیں پتا نہیں فرمایا تھا چھ ہاتھ ایک سے کم تندرستی بھی چلتے یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے تندرستی دی تھی بیماری کو نہیں آئی وہ تندرستی بھی تو خدائی کو جب دے دوسری چیز فرمایا صحت خراب آر کوئی بالکل خوش نہیں خوشحال آج بھی بندگی سی نا کہتا دیا با بات رکھے نے مرت کا نام کل کر رہے ہیں میرے سوا بھی کوئی راستہ نہیں ہے سب فل ہو گیا پھر نا کبھی غبار بھی نہیں کیا آیا کہ ایک کہتے ہیں انہوں پتا ہی نہیں کہ گردا بھی خدا بھی کوئی آیا ایسا باری جس طرح سٹالن تھی حیران بھی موسا علیہ السلام نے کیا نا جب میں اللہ نے منو نبی بنا کے میں دیکھا تھا کہہ رہے اللہ نے کون رب ہے جنہیں چلو ہے منو پتا بھی نہیں کہ پوجا بھی کوئی رب ہے میرے حضرت موسا علیہ سلام نے فرمایا رب ہو جس نے منو بنا کے کہتے ہیں نبی رب السماوات والارض جس نے آسمان سے زمین پیدا رب ہے ان کو سب کچھ میرے کے اگر موسا علیہ سلام نے کیا اس رب نے کدیا جنہیں تیرے باپ نو تیری ماں نو پیدا کیا انسان پاوے کافر کا مجمع ہوگا گل جی حقیقت سے مبنی ہوئے وہ انکار نہیں تو کر سکتا جیسے گرسا اسلام نے کیا نا کہ رب اس نے بھیجے کہ تیرا رب آسمانہ زمین کا نہیں نہ تو منتا کہ اس رب نے چیا جن تیرے باپ کے تیری ماں پیدا کیا شریف نے لکھا یہ جواب نہیں جی کو دے سکیا کہ ماں میں اپنی جمت کو پہلے پیدا کر دیا میں اپنے باپ کو میں پیدا کر دیا یہ بس لوگ باغی خدا ہے خدا بہترین سے رکھ کے نہیں بچا تو اللہ تبارک و تعالی کا تعارف کرا اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو القیوم اللہ ہو جے جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہمیشہ تو زندہ اور جن ابتدائی کو نہیں جن انتہائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اول اول بل آخر بل ظاہر رو بل پاسے رو دہر بھی وہ خدائی تھے باطن بھی پہلا بھی وہ آخر بھی ہی فرمایا سب دنیا فنا ہو جائے گی اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی ایسا خدا یہ نہ والا انہوں سمجھ نہیں ہم نے گوشا تھا سدارت السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا پوچھا تو جدوں کا تیری ذات ہے ادو ہی اج تک ستا نہیں تکتا نہیں <laughs> اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید فرمایا کہ اللہ تھکتا نہیں مخلوق کی طرف دھیان رکھنا انہوں کی زندگی کا دھیان رکھنا انہوں تکلیفوں کا دھیان رکھنا انہوں کے رزق کا دھیان رکھنا ہاں؟ اللہ نے اقبال نے کہا خدائی اے کمام خوشبو در ہے خدا بندہ خدائی درد سر ہے خدا وہاں تو بڑی سر دردی ہے نا وزیر کے وزیراعظم سدر پوچھو ہاں کہ وزیر اعظم کے سدر بن کے مصیبت زیادہ پہیے کہ گٹی پہ ہاں، جو کچھ ہوتا پیا ملک بھی دس رہی روک نہیں یہ ساری کچھ چھوٹے سے خطے کا انتظام انسان نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں خدا بستا خدائی درد سر ہے خدائی کرنا تو بڑی پھر دردی ہے دن بھی جانتے رہنا رات بھی جانتے رہنا ہر ایک کا خیال رکھنا خدائی رکھ سکتا بندہ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے پوچھا موسا علیہ السلام نے یادہ تین نیند آئی نہیں حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا کل جس وقت کا گا نا دور پہاڑ سے میرے نال باتیں کرنے واسطے دو شیشے دیا بوتل لے کے آئی حضرت موسا علیہ السلام دوسرے دن گئے شیشے دیا دو بوتل لے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا ایک آدمی میں ایک بوتل پکڑ رہا ہے دوسرے آدمی دوسری پکڑ رہا ہے کھلو جائے اس کے اس طرح کا جتنا جل میرا حکم نہ نہ آئے تو کھلو کیا رہا ہے پوچھا کا تمام کیوں کھڑے کیوں کھڑے شام ہو گئی رات آ گئی رات بھی رہے اوک شریف نے کچھ دسیا نہیں ایک رات کھڑے رہے سن کے دو رات کھڑے رہے آدھے نے ایک رات بھی آئے جا کس طرح کھڑے سن نیند کا لمبا ہے اس طرح کر کے انگلا ہے نا کتنے اے ہاتھ کٹھے ٹکرائے دونوں دوسرا ٹوٹ گئی اللہ تعالی نے آواز دیتی موسا میرے ہاتھ کی آسمان سے زمین نے میری زندگی نال میرے وجہ تو قائم نے کہ میں بھی پہنچ جاؤں ایک ایک ٹکرا کے پاس پاس ہو جان کے لیے بوتل ٹوٹ گئی وہ نیند آن والا جڑا ہوں جا وہ حج کردمی آدمی صاحب میں پہ جا شاید عبد القادر جی کا عبد القادر جی کا بھی سکھایا ہوئے انہوں پتا ہی نہ ہوئے صاحب بھی ایسے پیا نبی نو نہیں پکار سکتا کیوں کا لاؤ مقام ہی نہیں کہ ہمیشہ زندہ سے ہر وقت جاگتا رہے سے ہر وقت نیندرنا ہمیں سکے سلام سلام ہوں اللہ ان بھی کہہ سکتے تھا لیکن مثال دے کے سمجھایا کہ سلے آدمی سارا انتظام ہمیں جو سمجھ آئے جیسے زمین آسمان ٹکرا کے پاش پاش ہو جان گے اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماندے تھے لاتا ہو جو ہوں سینا تم بلا نہ اللہ نو نیند بھی نہیں آتی کہ وہ بلانگا بھی نہیں ولا یعودو روح حفظو ہوا تو زمین آسمان سے ساری مخلوق کی حفاظت کو تھکتا بھی نہیں آیت آیت خوشی کے اندر سارے مسئلے پہنچے نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ اون آتی نہ وہ نیند آتی نہ وہ بولتا ہے کوئی غلطی بھی نہیں کرتا اللہ کی ذات تو بے فکر کوئی اس کی نزیر سے مثال نہیں دیتی جا نبی صلی اللہ ہو وسلم ایک جنگ کے اندر گئے رات میں جگتے رہے جس وقت کوئی ادی رات کو وقت چڑھیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تھک گئے ہو گئے تو پھر فجر کی نماز پر پھر پھر چلا ساری فوج جن جنہوں سے حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی حضرت عثمان بھی حضرت علی بھی بڑے بڑے بزرگ شہرا موجود خود نبی کا اسلام کا نبی السلام کے حکم کے اس سے اترے ساؤنڈ لگے نبی السلام نے فرمایا ابھی ساؤنڈ لگے ہاں سے مسجد چھوٹتے ہی وقت لگ جائے صبح کی نماز کا حضرت بلال نے کیا یا صبح کو بھی سارے گا ہاں؟ میں جاگنا جس ویل صبح اٹھے گی نا میں اس کے آزاد دے دیا گا تو سامنے جگا دیا گا کہ نبی سلام السلام بھی حاضر ناظر نے سیف نے اتنے کوئی مسلمان ایسے چیزیں والا نہیں کہ کہتا نبی رسام کے حساب سے سارے رسدان نے حضر ناظر نے اسی ستے کس طرح اسی چڑھا گے ستے ہزار کے نیا سو گی رسلام بھی سو گئے کہ ابھی بھی چھت تھا اور سنتیا سنتیا کسی نے پتا نہیں تھی کہ باہر کی ہو نہ نبی کا اسلام تو نہ کسی نے نبی کا اسلام سان روزے بھی دیکھتے ہیں پہ سڈیا گلا سن پھر نبی خدا بھی تو فرق کیا فرق نبی رہ سدا سدام روزے کے اندر جتنے کئی مانسکی اسے سہی ہے پرسکر ہوئے ہیں کتنا ہوئی ہیں تو دیکھو کتنی غلط بات ہے نبی سلا سلام کو خدا دیتا ہے مقام پڑا جس وقت سو گئے کہ حضرت ملان اس طرح ڈھول آ کے مچھر کر منہ کر کے سواری پیچھے بھائی وہ ڈھول آئی تو ویکن لگ گیا اللہ اللہ کرن لگ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی تھکایا جی پڑھ گیا پڑھ گئے وہ بھی سو گیا سارا لچکر سدھا رہا سورج ڈر گیا نہیا نہبی کا اسلام کوئی چاہیے ہاں، حسرت نہیں کی نماز ذرا دیر ہو گئی تھی سورج نہیں جی چڑیا جن اچھی نماز پڑھ نہیں تھی نہیں اللہ رسول کے واسطے سے سورج نہ رکیا ابو بکر بھی اتنے موجود عمر بھی موجود عثمان بھی موجود وہی کیوں سورج چڑھایا تھی کیوں نہیں تھی میرے ہاتھوں بات سارے اور کون بدلوں پہلا جا گیا جس ویلے تو خود لگی نا اتنا دیر ہو گئی تو لگی کہ نبی کا اسلام مہنگا ہے تو کتوں آ گئی کہ آپ کا خود یہاں سے سورج چلے سب نو پہلے نبی نے سلام ہی جا کے سر وہ بھی اس واسطے کہ دھوپ لگی تو آپ نے اکھا خود میں اندر دیکھا سنے چلے ادھر کے اکھا بند کر کے ستے رہتے تھے جسنا کوئی نہیں مرن کے بعد سب کوئی جسم لگتے کس خدا کی کتنے ایمان رکھنے اس خدا کی جس کی نزیر دنیا کے لیے نبی علیہ السلام نے آواز دی تھی السبا السبا سارے جاتے تو نبی علیہ السلام سلام نے بلال کو پوچھا جا بلال وہ دور سے سنو آخیا سی کہ میں جگاوا گا تمہیں کی ہوا اس نے آخر یاد دلا جو کچھ تنوع ہوا نا وہ منو ہوا میں بھی نیند بھی سو گیا تو ہوتے عام مسلمانوں کی طرح نبی علیہ السلام کی نیت بھی ہوتے کوئی شہ نہیں تھی پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جگہ جہی ہے شیطان ساڈے اتنے غالب آ گیا سان کسی نے جاگ نہیں آئی اس علاقہ سدھ سارا نے پوج کیا تھوڑا جا دور جا کے پھر اترے پوجو کیتے پھر نبی علیہ السلام نے اذان اخوائی فجر کی اذان جڑے جڑے کوئی اٹھ نو بجے اخوائی پھر آپ نے جماعت کرائی کہ نماز پڑھی نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بھی جو فرمایا لہ تفریح کو پھر نو میں بلا بن تفریح کو پھر جگنا رہا یہ جگہ اللہ کے کسی حکم غافل ہو جانا کہ کوسائی ہی اگر ستیا ہو جائے اللہ پکڑ جائے چار دیا اگر نہ وقت سے نماز پڑے پھر پکڑنا میں سفر تفریح کو ستیا وقت لگ جائے کسی نے بنا نہیں کہ گھر سے پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ میں ہوگا سب نے نما بلا کتنا تفریح تو پھر حصہ دے جاگ دیا نماز جب نہیں پڑی وقت میں آ دیتا ہے دور جا رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کے بدترین گناہ سمجھا نبی رہ سلاد و سلام کے حضرت علی بھی جہے اگر علی دیا خوبیاں بیان کرتے ہیں نبی کا سلام والوں سے زیادہ بھی سمجھ تو کہنے والے یہ بھی آتے تھے کہ فرشتہ ہے پوٹ کے گیا تھی نبی علیہ السلام کو کنیا کے اللہ نے علی بات سی یہ عقیدہ بھی بات کوئی گل وہ فرشتہ پڑ گیا ساری عمر سال نبی علیہ رام کے اسے جبریل نازل ہوتا رہا تری سال ہی پتا نہیں لگا میں اللہ میں نے کرتا کسی والے سے نہ آؤں گا کسی واضح اللہ تبارک و تعالی کا فرشتہ ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا ایک دفعہ کا واقعہ ہے فرشتہ آئی کسی نمی شکل کیا مسلم سے بخاری بھی جہیز ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے سن تو سنبا بھی بیٹھے سن آپ کوئی بعد اور ارشاد فرما رہے سن ایک بار وہ بندہ ہے شدید و بیاض سیاح شدید و سوادی شان لا جرا ادا ہے آثار الفرد ولا جا رہے ہو ملنا واحد وہ سفید بچے کپڑے سارے باغ کوئی چہرے پہ پسینہ نہیں دوپہرہ سے مٹی نہیں لیکن سارے بچوں کوئی بھی انہوں پہچانتا نہیں بھی مدینہ سے چھوٹا جہا شہر ہے سارے بندے سارے واپس میں یہ بندہ کتوں آ گیا اور سیاح سمجھتے ہو گئے کہ نبی السلام کو پتا نہیں وہ آیا گوڈے نال گوڈا لا کے سوال کیتے کہ یار اے محمد دس اسلام کی پھر ایمان کی ہے پھر احسان کی ہے پھر قیامت کرنا ہونی ہے اکٹھا ہو کے سوال کیتے نبی علیہ السلام نے جواب دے کے جب اس میں چلا دیا کوئی کسی کو پتا نہیں لگا کہ ابلیس تھی یا کوئی پتا نہیں ہاں حضرت عمر فرماتے تھے ترہ دن لگ گئے تیسرے دن نبی علیہ السلام نے منو پوچھا کہ عمر پتا ہی ہو بندہ جڑا اگلے دن آیا کہ وہ کون تھی جادو کا من کو پتا آپ نے فرمایا میرے کو اگے جبریل آؤں سی نا جی شکل نہیں وہ تو جدو آؤں سی میں پہچان لینا میں بھی نہیں پہچانیا کہ جبریل ہے پتا ہی نہیں کہ ہوں اللہ نے دسیا مجھے کہ وہ بندہ جڑا سوال کرتا سا نا سارا بھاجا جبریل سی آپ فرما نے یہ شکل نہیں کی جبریل اگے کدی نہیں سی آیا تے نویں شکل وچ آیا تے مینوں پتہ ہی نہیں لگا تو خدا دی ذات ہی ہے سارے علم دی بات اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس طرح بات اللہ وعدہ ہونا شریک نہ کہ کوئی پتا اس سے علم کو ہے کوئی دن کا دیتا بسا یہ بھی اللہ پتا ہے ان سب تو مافی آنکھوں سے گم اور وہ ہو جو ہاتھ سے تم نے ہلا اگر تمہیں جب کی گل کوئی باہر کٹو یا چھپا کے رکھو اللہ کو کوئی چھپی ہوئی نہیں پاوے باہر کٹو سے پڑے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا ادب رکھتا ہے اور وہی عبادت سے لائق ہے کہ اسے نہیں پکارنا جس ویل بھی پکارو نا کدی بھی تھی کہہ سکتے کہ خدا سوتا ہے نہ کرے ہوئے بندے ساری پکار ہی ایویں جاتی ہے یہ کدی خدا نے مطلب تو کدر کو خبر کی کر ادھی رات اٹھو اللہ نہیں تو جان نہیں ہے کہ آپ زندہ دوسرے زندگی بخش ہے آپ قائم ہیں دوسرے اوشے کی ساتھ اور قائم ہیں اللہ نے بھی سب کچھ جیتا ہے اللہ مبارک و سارا عمل کرنے کی توفیق اطلاع فرمائے وہاں سے رضاوانہ الحمد للہ اللہ